سفیان نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورے کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انتالیس